کفار مکہ کا شرک بتوں کو عبادت کے لائق سمجھنا اور معبود سمجھنا سے پیدا ہوا ہے خالی شفات کا واسطہ سمجھنے میں نہیں ہوا اس کی وجہ کہ جو سور تصویرات ہیں اور تصویریں ہیں مورتیاں ہیں یہ تو پہلے بھی یعنی مشرقین سے پہلے ان کے اشراک سے پہلے ان کی تعظیم کی جاتی تھی علیہ السلام کی تصویریں وہ عبادت گزار لوگ باعث تبرک سمجھ کر رکھتے تھے کیونکہ پہلے تصویریں اتارنا جائز تھا شریعتوں میں جس طرح کے تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا اسی طرح تصویریں بھی جائز تھیں حتیٰ کہ سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ شیطان جنات ان کے لیے تماثیل تیار کرتے تھے بڑی بڑی تصویریں اور مورتیاں بناتے تھے خوبصورت خوبصورتی کے لیے یا بزرگوں کے تبرک کے لیے وہ جو آیا نا قرآن پاک میں تابوت کا ذکر آیا تابوت کا اس سورہ بقرہ میں ہے نا تابوت کا ذکر تو تابوت کے اندر کیا تھا وہ تفاصر میں لکھا ہوا ہے امبیا علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں یعنی ابو انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے ان تبرکات میں بعض تصاویر بعض علیہ السلام کی تصاویر بھی تھیں یاد دہانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے تبرک کے لیے زینت کے لیے ان تین مقاصد کے لیے سابقہ امبیا علیہ السلام کی شریعتوں میں مورتیاں اور تصویریں جائز رکھی گئی تھیں تو ان تصویروں کو عبادت کے لیے جب استعمال کیا گیا اس وقت شرک ہوا زینت کے لیے تبرک کے لیے اور یادگار کے لیے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تصویر سازی اور تصویر رکھنا یہ دونوں جائز قرار دیے گئے تھے کن مقاصد کے لیے یاد رکھنے کے لیے یادگار جس کو کہتے ہیں یادگار لکھ لو یاد دہانی پر یادگار زینت تبرک و تعظیم کیونکہ تبرک میں تعظیم ضروری ہے تبرک کا مطلب ہے تو حصول برکت یہ جو دلائل النبوت ہے امام ابو نعیم اسفہانی کی اس کے اندر صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کا یہود نصارہ کے پاس انبیاء علیہ السلام کی تصاویر دیکھنا ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک بھی تھی پہلے بنی ہوئی تھی حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کی خلفائے راشدین کی غرض ایک کہ محض باعث سے تبرک سمجھنے سے اگر شرک ثابت ہو جاتا اور محض واسطہ سمجھنے سے یعنی خیر و برکت کا واسطہ کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں ہیں مورتیاں ہیں تو ہم ان کو رکھتے ہیں محض حصول برکت کے لیے تاکہ پچھلو جو ہم بیال السلام اور صالحین گزرے ہیں ان کی تصاویر سے برکت حاصل کی جائے تو اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو شرک ثابت کیوں اگر شرک ہوتا یہ تو سابقہ کام علیہ السلام کی شریعتوں میں کبھی اجازت نہ ہوتی کیونکہ یہ اٹل بات ہے کہ شرک کفر کی اجازت لمحے بھر کے لیے کسی شریعت میں نہیں رہی کیونکہ یہ کبھی لے جاتے ہی ہے اور کبھی لے جاتے ہی کی اجازت نہیں ہو سکتی کسی شریعت میں بھی جیسے اللہ کے بندوں کو ویسے قتل کر دینا زنا شراب خوری یہ تمام چیزیں کبھی لے آئے نہیں کفر و شرک تمام کبھی ہاتھ سے بدتر کبھی ہے اس کی کسی شریعت متعارہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں رہی کو باعث تبرک سمجھنے میں شرک ہوتا اللہ تعالی ان کی تعظیم سے اولیاء اللہ کی تعظیم سمجھ کر اللہ تعالی کا قرب ڈھونڈنا اگر محض یہ شرک ہوتا تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تبرک کے طور پر اللہ تعالی کے پاک نبیوں ولیوں کی تصاویر نہ ہوتی اور نہ رکھی جاتی خصوصاً اس تابوت میں جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے بندوں کی طرف سے نہیں تھا یہود سے پہلے گم ہو گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو اتارا قرآن پاک میں کیسے ہے ذرا پڑھنا کیا ہے ایات یکم ہو فی ہے من ربکم تم کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا صندوق آئے گا اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے جو باعث سکون چیز ہے وہ باعث سکون چیزیں کیا تھی علیہ السلام کے تبرکات تھے اور ان میں علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں بات نہیں سمجھ میں صرف ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محض صورتیں تصویروں تصویروں کو واسطہ اور تبرک سمجھنے سے شرک ثابت اس بات کو سمجھو جب عبادت کے لائق سمجھا گیا اور عبادت کی گئی اس نیت سے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور یہ واسطہ وسیلہ بنے اس وقت شرک ہوا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پہلے ماں نہ کا ذکر کیا ہے اور بعد میں فرمایا لے یہ بونا اللہ اللہ پہلے ان کا جو وجہ شرک تھا سبب شرک تھا اس کو واضح کر دیا اللہ نے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہو کہتے تھے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو صاف آیت کریمہ بتا رہی ہے پہلے عبادت ہے ان کا اعتقاد میں پہلے عبادت ہے اور پھر تقرب کی نیت ہے واسطہ وسیلہ بنانا ہے اگر یہ اولین شے نہ ہوتی عبادت تو شرک ثابت نہ ہوتا جیسا کہ اب بھی اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کی تصویر رکھتا ہے حصول برکت کے لیے گناہ اور حرام اور کبیرہ گناہ کہیں گے لیکن شرک نہیں کہہ سکتے یہ وہابیت وہابی کی وہابیت ہے اس جہل کی جہالت اور احمق کی حماقت ہے کہ وہ عبادت کے بغیر بھی الوحیت کے اعتقاد کے بغیر بھی شرک ثابت کر لیتا ہے سمجھ نہیں آئی یار میں تمہیں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی ہے ضروریت ہے وہاں بھی ہمیں سے تو اس کا جواب دے کہ پہلی شریعتوں میں انبیاء کی تصویر کی تصویریں قرآن پاک یار فرما رہا ہے لاؤ یار قرآن پاک لاؤ او میاں قرآن پاک لاؤ جلدی کیسے ہے یار تماسیلا نہ یہ نہیں عمر موجم شاہ تھوڑا بند کر رہے بڑائی والا سبا آیت نمبر بارہ تیرہ پڑھ رہا ہوں سورت سبا آیت نمبر بارہ تیرہ اللہ فرماتا شان والے سلیمان الریحہ غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور yeah. اللہ جل شانو فرماتا ہے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ان کے حکم کے مطابق ہوائیں چلتی تھیں شہر و روا شہر صبح سے دوپہر تک اتنا سفر کرا دیتی تھی کہ مہینے کا سفر بنتا تھا اسی طرح شام کے وقت میں وہ اصل تانبے کی کان ہم نے ان کے لیے جاری کر دی ایسے ابلتی تھی جیسے چشمہ پانی کا ابلتا ہے وہ منل جل اور جنات میں سے میں حضرت کے سامنے خدمت میں مصروف رہتے تھے بے ادن رب ہی اپنے رب کے حکم سے بے ادن رب ہی حضرت سلیمان کے رب کے حکم سے اور جون میں سے ادھر ادھر کرتا نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کو عذاب عظیم چکھاتے اور چکھائیں گے اگر کوئی ادھر ادھر کرے گا اس کی نافرمانی کرتا تو ہم اس کو عذاب دیتے جہنم کا اب وہ جنات کیا کیا خدمت کرتے تھے حضرت کے سامنے قرآن نے خود بیان فرما دی لہو ما وہ بناتے تھے آپ کے لیے بلند عمارتیں مسجدیں محلات کوٹھیاں بنگلے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے بناتے تھے وہ تماسیلا یہ ہے میرا شاہد اور دلیل تماسیل تمسال کی جمع ہے تمسال مورت کو کہتے ہیں مورتی کو چاہے بغیر سائے کے ہو یا سائے کے ساتھ ہو جسم والی ہو یا بغیر جسم کے ہو یعنی اچھی تصویر جسمانی تصویر اپنا ہاتھ کی دستی مختوتا مختوتا مختوطہ یا مجسمہ دونوں تصویریں بناتے تھے یہ لکھا ہوا ہے تفسیر جامع البیان شریف جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے یہ وہ تصویر تفسیر قرآن ہے امام سید معین الدین ای جی شافعی رحمہ اللہ کی جامع البیان جو تفسیر جلالین کے حاشے میں بھی چھپی ہوئی ہے آٹھ سو بتیس ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور آٹھ سو چورانوے ہجری میں ان کی وفات ہے اور بڑے جو لطیفے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تفسیر پر ہاشیہ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ اللہ گز وہابی ہندوستان کا مشہور وہابی پرانا جس کی وفات ہے بارہ سو چھیانوے ہجری میں بارہ سو محمد بن عبداللہ اللہ وہابی اور ساتھ منیر احمد وہابی کی تحقیق ہے اور دار و نشر نشر کوتب اسلامیہ لاہور پاکستان کی وہابیوں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے اس تفسیر مبارک میں لکھا ہے تماثیل کے آگے سوور الملا سوورل ملائی کا ول و اتخاد مباحن فی شریعت فرشتوں کی تصویریں بناتے تھے جنات حضرت سلیمان کے لیے کن کی تصویریں لمبے یا اور نبیوں کی و تخاد مباحن فی شریعت ہم اور ان کو بنانا ان کی شریعت میں مباح تھا جائز تھا کیا تھا جائز تھا تو قرآن بحال فرما رہا ہے بھائی جائز تھا تو حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے اللہ تعالی نے تصویر سازی کے لیے بھی جنات مقرر کیے تھے سمجھ نہیں آئی یار یہ بنانا کس لیے ہوتا تھا زینت کے لیے خوبصورتی کے لیے یادگاری کے لیے بولو بولو کس کے لیے اب اس مقامات پر اس مقام پر یہ میں نے نہیں پڑھا کہ تبرک میں اس میں داخل ہے کہ نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں سورہ بقرہ میں کس میں توجہ سے ذرا سننا اب باری آ گئی این یا کم تابوت ایسے ہے نا بولو تریف آیت نمبر دو سو انچاس میں جو اللہ تعالی نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن إن في ذلك لآية لكم كنتم مؤمنين سبحان الله ادر تعلوت کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ منتخب فرمایا بنی اسرائیل نے نشانی مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے ان کے نبی نے ان کو فرمایا کہ نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی واج سے جنہیں کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا کیا آئے گا تابوت آئے گا وہ ان کی نشانی ہے اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور اطمینان ہے بقیہ تم تارا کا آلو موسا وال ہارون موسا اور موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل نے یا خود موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے چھوڑے ہوئے تبرکات کا کچھ باقی ہے کچھ بقیہ ہے ان کے چھوڑے ہوئے تبرکات کا وہ تمہارے پاس آئے گا وہی نشانی بنے گا اس کے بادشاہ ہونے کی سبحان اللہ اور سنو میرے بھائیو یہاں پر ضمن ایک بات کرتا چلوں اس سے پتہ چلا کہ پہلے امبیا علیہ السلام کوئی جمہوریت اور ووٹوں سے اپنا بادشاہ نہیں بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی منتخب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں سے بنا لیتے تھے یا واحد سے بنتے یا واحد سے بنتے یا کسی علامت اور ایسی نشانی سے جو اللہ اتارتا معلوم ہوا یہ جمہوریت کی لانت انبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے خاتموں میں بھی نہیں رہی ایمان سے یہ صرف کفار کی لانت ہے کفار کا شرک ہے جمہوریت کو ثابت کرنا انبیاء علیہ السلام سے یہ سکولیوں پر لانت ہے کیسے لانتی ہو دیکھو تو صحیح تالوت علیہ السلام بادشاہ منتخب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بادشاہ منتخب ہو گئے نشانی کیا اتاری کے تابوت آئے گا ان کے گھر میں جو تم تمہارے ہاتھ سے بنی اسرائیل جو گم ہو گیا ہے ان کے گھر میں آئے گا سمجھ لینا بادشاہ ہے اس کا مطلب ہے بادشاہ مسلمانوں میں ووٹوں سے نہیں بنتے اللہ کے بنائے بنتے ہیں اور اللہ کے بنائے بنانے کا یہ مطلب ہے یا یہ خدا ہے یا پھر شریعت مصطفیٰ ہو جس کو شریعت بادشاہ بنائے وہی بادشاہ ہے ووٹوں سے بادشاہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے اب وہ تابوت جو ہے اس کے متعلق سنیے تفسیر روح المانی شریف کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ صندوق تھا جس کے اندر تبرکات تھے اور بنی اسرائیل ان سے بر ان سے برکت حاصل کرتے اللہ کی رحمت حاصل کرتے اس صندوق سے جس کے اندر نبیوں کے کیا تھے تبرکات تھے یار بولو تو سے پھر ہوا یہ کہ یہ صندوق گم ہو گیا کیونکہ جب انہوں نے علیہ السلام کی مخالفت کی بنی اسرائیل نے ان کی گستاخیاں کی تو ان پر عذاب پڑا عذاب اور سزا میں وہ تبرکات انبیاء وہ رحمت کی چیزیں ان کے ہاتھوں سے غائب ہو گئیں کس طرح غائب ہو گئیں کہ کا بادشاہ علاقے کافر تھے کا عملقی قوم تھی کا باد قوم تھی ان قوم انہوں نے ان پر حملہ کیا ان کو کشت و خون کیا مارا اور ان سے وہ چھین کر لے گئے وہ صندوق اور پھر جا کر انہوں نے گندگی اور غلازت میں رکھ لیا کافر جو تھے توہین کرنے لگے وقت گزرتا رہا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کام شروع کر دیا وہ وہابیوں کے بھائی تھے نا علیہ السلام کے تبرکات کے دشمن تھے سمجھ نہیں آ رہی وہ تب یہ یہ ابن تیمیہ کا ٹبر تھا امالکا جو ہے نا بلکہ ان کو اب ابن تیمیہ کا بھی وڈیرا کہو ہے جی روحانی باپ جن کو کہتے ہیں تو یہ روحانی آبا و اجداد تھے حضرت کے اس وجہ سے ان کو غصہ لگا وہ انبیاء علیہ السلام کے تبرک کے ساتھ تبرکات کے ساتھ ایسا کر پیشاب جا کر کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سب کو پیشاب جب سب کو بیماری لگا دی وہ خفیہ مقامات پر خفیہ مقامات پر بیماریاں لگا دی مرنے شروع ہو گئے بیماری لگتی اور مرتے جاتے ان خبیصوں کو پتہ لگ گیا یہ کوئی مقدس چیز ہے ہم نے اس کی گستاخی کی ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے خیر امالے کا کو یہ سمجھ آ گیا لیکن یہ وہاں بھی ان سے بھی بدتر ہے ہاں ان کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے یہ مجال ہے کہ یہ تمبی سمجھیں اور مان جائیں کہ یار یہ گستاخی کر رہے ہیں اس کی سزا نہیں یہ پھر بگڑے رہتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہے جی خیر یہ امالکا سے بھی بدتر لوگ ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہاں یہ مالک سے بھی ابن تیمیہ کا ٹبر جو ہے وہ کیا ہے بدتر لوگ ہے اس خبیص مردود شیطان کا ٹبر جو ہے اب بات کو سمجھنا جو ہے اب انہوں نے کیا کیا جب ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ہلاکتیں عام ہو گئیں ڈر گئے مار کے چھوڑ گئے اللہ ادھر تالوت کا حضرت تالوت کے بادشاہ بننے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے کیا کیا قوم نے کیا کیا جس طرح کے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے تبری وغیرہ کے حوالے سے یہ تفسیر تفصیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تنگ آ کر دو بیل تھے بیل ان کی پیٹھ پر رکھ دیا صندوق ان کو جوڑ کر ٹور چلا دیا اب وہ چلتے رہے جدھر کو رخ ہو گیا چلتے رہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے فرمایا جاؤ اٹھاؤ اور تالوت کے گھر میں لے جاؤ کدھر لے جاؤ ان خبیصوں لانتیوں سے میں پوچھتا ہوں اگر تبرکات انبیاء اگر تبرکات انبیاء اتنی غلیظ چیزیں ہوتی تو اے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت سے کافروں سے بچا کر پھر نبیوں کے گھر میں کیوں لاتا محفوظ کر کے ادھر آ گئے اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں وہ حضرت تالوت کے پاس آ گئے اب یہ لکھ رہے ہیں تفسیر روح المعانی شریف میں تاریخوں کی مستند کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں فقال ارباب الاخبار ہوا صندوق انزلہ اللہ تعالی علی آدم علیہ السلام فیہ تماثیل الانبیاء تماسل یہ اس کی تاریخ اور پیچھے لے گئے ہیں تاریخ والے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اترا تھا یہ پھر چلتا آیا چلتا آیا نبیوں کے پاس نہیں سمجھ آئی تو کیا تھے اس کے اندر تماثیل انبیاء نبیوں کی تصویریں بھی تھی ان میں کیا نبیوں کی تصویریں بھی تھیں اب میرے بھائیوں بات کو سمجھنا یہاں پر اب نبیوں کی تصویریں جو تھیں تو تبرکات کے دیکھو تابوت آیا وہ تبرک والی چیز قرار دیا گیا نا تو اس کا مطلب ہے تصاویر برائے تبرک بھی اس وقت رکھی جاتی تھیں یہ صاحب روح المعانی سورت سبا میں پھر جا کر کہتے ہیں کہ زمکشری کے حوالے سے یہ تماثیل حضرت سلیمان کی تو اس میں کہا ہے سوور اور ملائکہ و لمبیا کانت تو عمل و فلم مسجدوں میں بنائی جاتی تھی من تھیں منحاسن بسرن بجاجن برخامن لراسو فجہ عبادتیں یہ پہلے میں آپ کو پہلے میں آپ کو اکمال المعلم امام قاضی آج مالکی کی شرح مسلم کے حوالے سے بھی سنا چکا ہوں پہلے کہ مسجدوں میں بناتے تھے تانبے کی پیتل کی شیشے کی اور مر مر کے پتھر کی لے یراہن ناس ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں پس عبادت کریں ان جیسی عبادت سمجھ نہیں آ عبادت کی اور زینت سبحان یہ تین مقاصد میں نے بیان کیے تھے پھر یہ آگے لکھ رہے ہیں پکانا اتخاذ و فی ذال کا شرع جائزن تصویریں ان کی شریعتوں میں بنانا جائز تھا کما کال اب و ابو العالیہ جیسا کہ امام دہاک ہے جی اور امام ابو العالیہ تابعی ہیں دونوں انہوں نے جیسے فرمایا سمجھ نہیں آ رہی پھر جا کر یہ تصویریں علامہ فرما رہے ہیں وانتا تعلم انہو وارد فی شرعنا ہاں پہلے لکھ رہا ہے فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّ حُرْمَتَ تَصْوِيرِ الْحَيَوَانِ كَامِنًا لَمْ تَكُنْ فِي ذَلَكَ شَرْعِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي شَرْعِنَا وَلَا فَرْقَ بَإِنْدَنَا بَيْنَا أَن تَكُونَ سُورَةُ ذَاتَ دِلْوَا اللَّهَ تَكُونَ قَذَالِكَ وہ پہلے تصویریں جائز تھی پھر فرماتے ہیں ہماری شریعت میں تصویر بنانے والوں کے خلاف بہت ڈان ڈپٹ اور عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں فرمایا پھر وکانہ یہ تصویر حرام کیوں ہوئی ہے ہماری شریعت میں لنہ بے مروری مروری زمان اتخذہ حل جاہلا تو مما یعبدو کہ جاہلوں نے پھر ان کو معبود بنا لیا خدا سمجھنا شروع کر دیا اور عبادت کے لائق انہیں کو عبادت خدا کی ہوتی تھی یادگاری اور تبرک کے لیے تصویر انبیاء کی رکھی تھی پہلی شریعت میں پھر جاہلوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے انہی کو معبود بنا لیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ عبادت خانوں میں جو رکھی ہوئی ہیں اسی لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ انہی کی پوجا پاٹ کی جائے شیطان نے پھر ان پر یہ جناب وسوسہ ڈالا کہ یہی خدا ہے انہی کی پوجا پاٹ کرو سمجھ آئی کہ نہیں تو فرمایا فشاعت عبادت الاسنا میں عبادت بتوں کی عبادتیں اس طرح شائع ہو گئیں یہ اس طرح عام ہو گئے لوگوں میں او سدن لباب تشب تو پھر جا کر شریعت متحرہ نے ان کو حرام کر دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے پھر یہ دروازہ نہ کھلے کون سا دروازہ یعنی عبادت بتوں کی عبادت کا دروازہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عبادت توجہ اب جو تصویر تصویریں ہماری شریف دیکھو ہمارا اگر تصویر سامنے پڑی ہے مسلمان نماز پڑھ رہا ہے فقہ کیا چاروں فقہ کا مسئلہ ہے تصویر سامنے پڑی ہے قد آدم کے برابر ہے نبی کیا ولی کیا کسی کیا ہے قد آدم کے برابر ہے تصویر ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز مکرو تاریم ہے شرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسلمان مسلمان خدا کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اس کی نہیں کرے گا اور حرام کیوں کیا گیا مکرو تاریما کیوں کیا گیا مشابہت ہے بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے تو معلوم ہوا میرے بھائی کچھ تو خدا کا خوف کریں وہ لوگ اگر خدا کو مانتے نہیں مانتے تو جان چھوٹی اگر مانتے ہیں تو کم از کم اتنا تو لانتی سوچیں کہ جگہ بات بات پر مشرق مشرق کہہ رہے ہیں وہ خنزیرو تم خود تو سوچو ہے جی محل واسطہ بنا اور وہ بھی نبیوں ولیوں کو واسطہ بنانا نبیوں ولیوں کو واسطہ بنانا تو فرد ہے ہدایت میں وہ واسطہ ہے ہدایت میں واسطہ بنانا تو فرد متفق یہ اور صاحب کو مطلب مسلم ہے رہا مسئلہ ان کے علاوہ باقی چیزوں میں وسائل وسائل بنانا جیسے شفاعت میں بخشش میں شفاعت شفاعت میں وسیلہ رسول اکرم کی ذات ہے سبحان اللہ ہاں جی، نہیں ہے پھر دوسرے اور دوسرے کاموں میں حاجات میں قضائے حاجات میں ان کو وسیلہ بنانا ان کے وسیلے سے بخشش کی دعا مانگنا اپنے حاجات کے پوری کرنے کی دعا مانگنا اللہ ان کے وسیلے سے بخش دے فلان کر دے یہ وسائل تو شریعت متعارہ میں ثابت ہیں اور اجماعی ہیں سوائے ابن تیمیہ اور اس کے خبیص ٹبر کے ان کا کسی نے انکار نہیں کیا کسی نے انکار یہ اجماعی اتفاقی مسائل ہے بلکہ حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں ابن قیم جو اس کا گھر کا شگرد ہے وہ بھی امداد میں وسائل وسائل ان کو مان رہا ہے اس نے بھی اپنے استاد کی نہیں مانی تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ محض وسات واسطہ بنانے سے یہ اکبر ہو جاتا ہے یہ اور جہالت ہے یہ کتے سور سمجھتے نہیں ہیں وما نابدہم لیقربونا زلفا یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کے مشرق ہونے کی وجہ بتوں کی عبادت ہے محض وسیات واسطہ بننا نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں نابم کو پہلے رکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت بنا کر واسطہ کرتا ہے معبود بنا کر واسطہ بناتا ہے کسی نبی ولی مشرق ہے بت کو کیا کسی نبی ولی کو بنائے لیکن ان لانتیوں سے ہم کہتے ہیں مسلمان معبود نہیں بنا سکتا بات صحیح ہے معبود واسطہ ہوتا نہیں معبود جو ہوتا ہے وہ واسطہ نہیں ہوتا جو واسطہ ہے وہ معبود نہیں ہوتا واسطہ معبود تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے جب معبود پہلے بن بن لیا گیا تو واسطے کا کیا مطلب تو یہ ان کی جہالت تھی یہ ان پر لانت تھی کافروں پر کہ وہ جہالت سے یہ کہتے تھے کہ ادھر معبود ہیں ادھر واسطہ ہے یہ ان کی جہالت تھی سمجھ نہیں آئی بات کی ورنہ جو معبود ہے وہ واسطہ نہیں ہوتا جو واسطہ ہے وہ کیونکہ واسطہ ہوتا وہی ہے وسیلہ ہوتا وہی ہے کہ جس کے ذریعے معبود تک پہنچا جائے جب معبود پہلے بنا لیا تو واسطے کا کیا مانا پھر ہم امبے السلام کو واسطہ بناتے ہیں معبود نہیں بناتے معبود اللہ کو سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا واسطہ ہے چلو نماز the big